اب اس میں آپ نے پوچھا کیا عورت بھی ناپاکی کے بال بلیڈ یا ریزر سے کاٹ سکتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں کسی بھی عمل سے بال کو دور کر لیا جائے کوئی دوا ہو یا ریزر ہو کسی سے بھی دور ہو جائے اس میں شرم کوئی حرج نہیں